شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بناتے وقت ہی توبہ کا بہت بڑا دروازہ مغرب کی طرف بنایا ہے تاکہ اس کے بند تاکہ اس کے بندے اس دروازے سے گزر کر اس تک پہنچے شیطان ملعون ہمیں جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے ہمارا نفس شیطان کا تعاون کر رہا ہے شیطان تھوڑی دیر بھی چین سے نہیں بیٹھتا اس نے قسم کھائی ہے کہ میں انسانوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان پر حملے کروں گا اس نے قسم کھائی ہے کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا اس نے قسم کھائی ہے کہ میں انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی زوردار محنت کروں گا شیطان اپنے پیادے اور سوار لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہے وہ طرح طرح کے روپ بدلتا ہے وہ ہمیں آخرت سے غافل کرتا ہے وہ ہمارے وقت کو برباد کرتا ہے وہ ہمیں وہ ہمیں گندی دوستیوں میں پھنساتا ہے وہ ہمیں جہاد سے دور کرتا ہے وہ ہمیں دنیا کے الجھنوں میں پھنساتا ہے اور ہم کمزور لوگ طوفان میں گھری کشتی کی طرح ہچکولے کھا رہے ہیں ہمارے نیچے جہنم کی گہرائی ہے اور جنت بہت اوپر ہے بہت دور عجیب پریشانی اور غم کا ماحول ہے ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی اور ایک ناکامی کے بعد دوسری ناکامی شیطان آواز لگا رہا ہے کہ تم تو جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتے اس لیے محنت چھوڑو اور دنیا میں تو چند دن آرام اور مزے کر لو اور ہمارا نفس شیطان کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے کہ نیکی کا راستہ بہت مشکل ہے اور تم کمزور ہو مایوسی کے اس اندھیرے میں قرآن پاک کے الفاظ نور بن کر برستے ہیں میرا اللہ شیطان سے فرما رہا ہے ان عبادی علیہ صلاح علیہم سلطان اے شیطان جتنا بھی زور لگا لے ان انسانوں میں جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے سچے غلام ان کی بڑی صفت اخلاص ہے کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور توبہ کے دروازے کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں دوڑتے چلے جاتے ہیں شیطان ان کو گراتا ہے وہ اٹھ کر پھر دوڑ پڑتے ہیں نفس ان کو بٹھاتا ہے وہ کھڑے ہو کر پھر دوڑ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کے دروازے کی طرف دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا نظام دنیا کے لوگوں کے نظام سے مختلف ہے ایک دن میں ستر گناہ ہو جائیں تب بھی توبہ مل جاتی ہے ایک آنسو جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس کی طرف ہمیں پناہ ملے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے